سامعین کرام نواز حضور صدر الشریعہ قاضی ممبئی حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر قادری رضوی مدض اللہ علی کی ذات شہر ممبئی کے سنی مسلمانوں کے لیے رب تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت سے کم نہیں علم شریعت میں آپ کی دسترس خصوصاً شرعی مسائل اور فتویٰ نویسی میں آپ کی مہارت بے مثال ہے آپ کی صلاحیت و قابلیت کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی حضور صدر الشریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مصنف بہار شریعت کا آپ پر خصوصی فیضان ہے کہ جس کی برکت سے مسلمان ممبئی سیراب ہو رہے ہیں شرعی مسائل میں آپ کی زبردست معلومات اور حاضر جوابی کا یہ عالم ہے کہ شہر ممبئی میں اکثر و بیشتر مختلف مقامات پر شرعی سوال و جواب کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو وہاں پر جواب دینے کے لیے آپ ہی کو دعوت دی جاتی ہے اس کے علاوہ الحمدللہ للہ آپ میدان خدابت کے بھی شہ سوار ہیں اور نہایت علمی و سنجیدہ تقریر اس انداز میں کرتے ہیں کہ سامعین کے دل میں اپنی بات اتار دیتے ہیں اور تقریر سن کر جانے والا ایک اثر لے کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ عاطفت اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے آمین آئیے اب آپ کا ایمان افروز کتاب سماعت فرمائیے جس میں آپ نے ثابت فرمایا ہے کہ ٹی وی میں نظر آنے والی تصویر آئینے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 کی تقریب میں حاضر ہیں بے شک وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے اسلاب کو یاد رکھتی ہے یہ آراس کی تقریب صرف اشارے ثواب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ قوموں کو بیدار رکھنے کے لیے ہوتی ہے ہمارے آقا رحمت سیدی آقا مرشدی سرکار مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو ایسے ولی کامل ایسے ولی کامل کہ ان کی ولایت کا چرچا بچپن سے عام تھا یہ نہیں کہ جوانی یا بڑھاپے کا انتظار ہو اور عوام میں نہیں نہیں تو عوام کا کیا حال ہے اگر پیر صاحب کے گھر پاگل بچہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں پیدائشی مجذوب ہے پتا نہیں کا معنی کیا ہے راہ راہ سلوک طے نہیں کیا عالم میں جلد میں پہنچ گیا تو عوام کا کیا ہے وہ تو کہتے ہیں پیدائشی عوام کی بات میں نہیں کر رہا میں خواب کی بات کر رہا ہوں سیدی آقائی مرشدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ولایت کے قائل میں عوام ہی نہیں خواص اور خواص میں ان کی اساتذہ تھے استاد جلدی شاگرد سے متاثر نہیں ہوتا شاگرد استاد سے متاثر ہوتا لیکن سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دو استاد حضرت علامہ رحم الہی نیلوری علی رحمہ اور دوسرے حضرت علامہ سید بشیر احمد علی گڈی علی رحمہ یہ دونوں اپنے زمانے کے امام الفن تھے ایک روز آپس میں گفتگو ہونے لگی خود سے رول عزیز کے گھرانے سے متعلق حضرت علامہ رام الہی مغلوری علی رحمہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے صاحب زادے نہ جانے کیا ہونے والے والے کہ میں عجیب و غریب کیفیت پاتا حضرت علامہ بشیر احمد علی گڑی علی احمد فرما کیا دیکھا آپ نے کہا یہ روز ایسا ہوا کہ میں بچوں طلبہ کی نگرانی کے لیے نکلا تو دیکھا کہ یہ کتاب کو بند کیے ہوئے اور غور سے دیکھ رہے ہیں تو عام طور پر طالب علم تو مطالعے کے وقت بہانے بازی کر جائے کتاب رکھے تاکہ اساتذہ سمجھے بڑا مطالعہ کر رہا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتا مطالعہ کرتا ہے ہمارے ساتھیوں میں ایک ساتھ کتاب کھول لیتے لالٹین جلا لیتے اور سر جھکا لیتے اور سو جاتے لوگ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ ہے تو اس کا نام ہی رکھا بھی مطالعہ کر رہا ہے تو کتاب بند کر کے دیکھ رہے ہیں جیسے آج بھائی مجھے دیکھا کھڑے میں سلام کیا میں نے جواب دیا میں کہا یہ کیا کر کتاب بند کے دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کتاب بند کر کے پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں کتاب بند کر کے پڑھ سکتے کہ نہیں تھوڑا کیا آیا کہا کہ جس طرح کے کام کھول کے پڑھ سکتے ہیں ویسے ہی بند کر کے پڑھ سکتے ہیں تو جو زبان طالب علمی میں بند کتاب پڑھ لے تو وہ عروج کے زمانے میں لوگوں کے دلوں کو نہ پڑھ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو واقعی سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمتوں اور رضوان کشف و کرامات کے اس منزل پر فائز تھے کہ جو قریب ہو کچھ بھی جاننے والا ہو اس کو آپ کے کشف میں ذرا برابر شبہ نہیں خود پہ ایک مرتبہ ہوش کے عالم میں میں بریلی شریف حاضر ہو جب غریبی کا زمانہ تھا بڑی مشکل سے پیسہ جمع ہوا جانے لگا تو ہماری نانی جان یعنی حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت رضوان کی علیہ محترمہ انہوں نے مجھے پانچ روپے دیے کہ یہ مفتی اعظم کو پیش کر دینا میں چونکہ حضور حافظ ملت رحمت و رضوان کی بارگاہ میں رہتا تھا حضرت کی خدمت کرتا تو حضرت پندرہ دن میں دس دن میں جب ہم لوگ خدمت کر کے نکلنے لگتے تو مسافہ کرتے تو حضرت یہ سے تین روپیہ پکڑا دیتے تھے تو اس میں بہت سے میں نے تبرو بنا کے رکھے تھے اب جب حضرت کی خدمت میں جانے لگا تو دل میں سوچا کہ حضرت بھی اگر پیش کر دیتی ہے تو اس کو بھی تبرک بنا لیتا ہے اب جیسی پانچ کا نوٹ لیا میں نے اور مسافر کیا تو حضرت نے پر میں نہیں میں نے سے نہیں لیتا میرے حضرت میں قاضی منزل سے حاضر ہوا کہا کہ ٹھیک ہے میں نے قبول کیا اور میں نے اپنی طرف سے آپ کو کیا یہ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ علماء کی بارگاہ میں آؤ تو پڑھا لو اللہ والوں کی بارگاہ میں آؤ تو پھر وہ سرکار وہ کی آزم ہے بے شخص انہوں نے کبھی بھی باتیں سے سمجھوتا نہیں کیا ہر کوئی اور بے باقی کا یہ عالم کہ حکومت ایک طرف ہے اس کی ساری کاروائیاں ایک طرف ہے مفتی آزم کا علم اور واقعی سردار مفتی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر رہو تو بالکل یقین آتا کہ ہمارے اسلام نے جو بڑے بڑے سلاطین کے دربار میں حقانیت کی علم برداشت فرمائی ہے وہ اپنی جگہ ایسی حق ہے کہ سرکار مفتی ہند باوجود پابندی کے باوجود کے اور سامتے کی ایمرجنسی کے کچھ دور میں بھی جب کوئی بڑے اس پتوی کو شائع کرنے کے لیے راغی نہیں مارے جا سکے حضور مختلف میں ذریعے اس کو شائع کر کے عام کر دیا یعنی چھپایا نہیں چھپا کر آدمی مسئلہ بتا دیتا ہے فتوا دے دیتا ہے لیکن چھپاتا ہے اور وہاں عالم یہ ہے کہ چھپانے کی بات نہیں تھی بلکہ باقاعدہ اس کے چھپوانے کی جب کوئی صورت پیدا نہیں ہوئی تو پہلے زمانے میں وہ سائیکل اسٹائل ہوتا تھا کمپلیٹ وغیرہ اس طرح سے اس کو رات میں کسی طریقے میں کہا کہ سارے ہندوستان کے سارے دامنے بتا کر اس کو بھیجا جائے عام کیا جائے جبکہ بڑی سختی تھی اور خاص طور سے مدو تو یو پی میں تھا جامع شکر شکروارا کو یو پی میں تھا یو پی میں ایمرجنسی کے دور میں ایسی سختی تھی کہ لوگ ایمرجنسی کے نام کو سمجھتے تھے کہ ایمرجنسی بنا بندی یعنی اگر ایمرجنسی بولے تو ان کے ذہن میں بندی آتی ہے اچھے اچھے داروڑا بند ہو گئے دارالعلوم چھوٹ چھوٹ کر کے علما چلے گئے اس لیے کہ جہاں کیم لگتا تھا سنجے گاندھی کی طرف سے تو اس وقت یہ ہوتا کہ وہاں کے دارالوم سے علما بھاگا نہیں تو کنڈینٹ لاؤ نہیں تو تمہیں مرغا جاؤ اشتہار لاؤ پکڑ کے لے جاتے ہیں تبھی تو دارالعلوم دیوبند اس کے محتمی میں رہا ہے ہماری طیب نے دیکھا کہ یہ حال ہے کہ ایسا رہا کہ ادھر بھی خفتی کر دیا جاؤں تو لہٰذا اس نے کہا کہ ہمارے علماء نے اب تک منفی پہلو پہ غور کیا اب مثبت پہلو پہ غور کر یعنی سب جو ہے ناجائز ہونے کی سوچتے رہے اب جائز ہونے کی بات سوچتے یہ ہر دور میں ہوتا رہا ایسے لوگوں کا دم ہوتا رہا ہمارے کافی علماء نے جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے کچھ لوگ سوارے کی حد سے مجبور ہو اپنے کو پتا کر کے اس کے جواب کے قائم ہونے کی کوشش کرتے اب یہ ٹی وی کا معاملہ ہے ویڈیو کا معاملہ ہے آج ہمارے پاس کے دور میں ٹی وی ویڈیو تو تو نہیں تھا لیکن اس وقت بھی بات بات چھڑ چھڑ گئی گئی تھی اور اور اور یہ کچھ لوگوں نے جو جو فوٹو کو جواب کیا کہا وہ حرام ناجائز ہونے کا حکم ہے وہ تصویر تصویر جو ہاتھ سے بنائی کی جاتی پینٹنگ وہ ہے یہ اکثری ہے یہ تو بس بس دبایا اور آگے ان لوگوں نے یعنی اس زمانے میں یہ تعبیر پیش کی کہ جو کیمرے سے تصویر اتاری جاتی ہے اس کی کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا حرمت کا تصویر کے وہ تختی ہے پینٹنگ کی جاتی ہے بنائی جاتی ہے اس کا حکم ہے جواب دیا کہ تصویر ہو کہ تختی ہو جس طرح بلکہ فرمایا کہ اس جس مسئلے حق جس مسئلے حق اور جس مقصد کے تحت تصویر کی حرمت کا حکم ہے وہ تو اس میں زیادہ ہے اس کی رقصی میں زیادہ ہے اس لیے کہ وہاں بنانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں یا کئی منٹ بھی نہیں لگتے وہ تو زیادہ ہی اس میں تو اس لیے اگر سے ویڈیو نہیں بنا اس زمانے میں کی بھی نہیں آیا تھا لیکن ہفتی اور دستی یہ دونوں تصویروں کی صورتیں آ چکی تھی اور اعلیٰ حضرت کے بدلے اللہ کا فضل اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اور ہفتی کی کر دیا آپ بتا دیتے کہ آرا حضرت کی ہو بتائی آج یہ کیا جاتا ہے لیکن آلہ حضرت کی کرامت ہے کہ آرہ حضرت نے کی حرمت کو بیان کروایا کی سہریہ اب کچھ نہیں تو اب معاذ اللہ اعلیٰ حضرت الشیا کی تحریر پیش کرنے کے لیے جواب بھائی اب کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھ میں نہیں آئے تو فرمائی نہیں لکھے اب وہ سلو شریعہ نے یہ لکھا کہ آئینہ اگر آئینہ ہے اس پہ کچھ نظر آئے تو اس سے نماز مغرو نہیں ہوتی کہ وہ تصویر نہیں ہے جڑ دیا جڑ دیا کہ یہ ٹی وی پر جو آتا وہ آئینہ ہے ارے بھائی اتنی بھی عقل نہیں ہے یا عقل نہ صحیح کم سے کم پوری بات تو پڑھنی ہوتی پوری بات پڑھنی ہوتی کہ حضرت شریعہ فرماتے ہیں کہ آئینے میں جو نظر آتا ہے وہ آئینے میں چھپتا نہیں ہے بلکہ یہی نظر جہاں تک جاتی ہے اور آئینہ سرکل ہے صاف و شفاف ہے اس وجہ سے ہماری نظر پلٹ کر اپنے ہی کو دیکھتی ہے آئینے میں کوئی چھپتا نہیں ہے ہماری نظر اسی لیے آئی وہی آئینے میں دکھتا ہے جو آئینے کے سامنے ہوتا ہے آئینے کے یاد میں تو وہی آئینے میں دکھے گا پاکستان کا کوئی منظر نہیں دکھے گا یہی سوچ لیا ہوتا یہی سوچ لیا ہوتا کہ وہ آئینہ ہے دیکھا بہرحال وقت ہو گیا یہ خاص کل کا وقت ہے ہمارے آقائے نعمت سیدی آقائی مرشدی سردار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مثال کا وقت ہے اور خاص مثال کے وقت صاحب عرص کی خصوصی توجہ اپنے مریدین متوسدین متقدین کی طرف ہوتی ہے اور روحانیت کے لیے کسی جگہ کی پابندی نہیں ہے لہذا ہم اور آپ پورے سمی میں قلب کے ساتھ ادب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بیٹھے کل شریف کا وقت ہوا کل شریف کی رسم ادا ہوگی دعا ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد سامعین اکرام دیوبندی تبلیغی جماعت کی گمراہی ثابت کرنے والی چوبیس صفحات پر مشتمل شاندار کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو نہایت آسان اردو اور ہندی میں رنگین ٹائٹل کے ساتھ شائع ہو چکی ہے اس میں مکمل حوالوں اور ثبوت کے ساتھ دیوبندیوں کی گستاخیوں کو ثابت کیا گیا ہے اور ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی گندی اور فحش تعلیمات کو بھی پیش کیا گیا ہے اسے پڑھ کر بے شمار لوگوں نے دیوبندیت سے توبہ کر لی ہے کتاب کا اصل ہدیہ آٹھ روپیے ہے مگر صرف دو روپیے میں دی جا رہی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں پی اے ایف کے پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور اسی اسی بہتر پچہتر پچہتر پر ایس ایم ایس کر دیں مزید تفصیل اسی سی ڈی میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے سامعین کرام اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو یہ سی ڈی نمبر ایک ہے جس میں نوری نسبت سے چودہ ٹریک ہیں انشاءاللہ اللہ اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے گیارہ نئے ٹریک یعنی رسمی نسبت سے کل پچیس ٹریک ہوں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ ایک نئی شریعت نئی نسل پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی بڑی خاموشی کے ساتھ تیاری کر رہی ہے اور ایسی قوم پیدا کرنا چاہتی ہے جسے بریلی شریف اور اعلیٰ حضرت کے مشن سے کوئی مطلب نہیں ہوگا اس لیے سی ڈی نمبر دو حاصل کرنا نہ بھولیں اس کے لیے موبائل میں لکھیں ٹی سی ڈی اور اسی اسی بہتر پچہتر پچہتر پر ایس ایم ایس کر دیں ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایم ایس نہ کریں بلکہ ٹی سی ڈی لکھ کر Albarkat at hotmail dot com پر ای میل کر دیں موبائل نمبر دوبارہ سنیں eight zero eight zero seven two seven five seven five email کی spelling A L B A R K A T Albarkat at hotmail dot com dot com یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے اعلی حضرت کا احسان کہ ان کی کفری عبارتوں کو کھول کھول کر کے آنے والے لوگوں کے سامنے پیش کروا دیا ان کے چہرے کو بے نقاب کر دیا اعلی حضرت نے اگر ان کا چہرہ بے نقاب نہ کیا ہوتا تو نہ جانے کتنے گمراہ ہوتے رہتے انہیں دیکھ دیتے باپ دیکھیے کیسی کلا بازی کھاتی کیسا پیترا بدلتے پیترا بدلنا ان سے سیکھے بھائی بارہ سال تک اشرف علی تھانوی کانپور کی ایک سنی مسجد میں امام بن کر کے سنی امام بن کے بارہ سال تک رہا ایسے پہلے بات خود میں جس مسجد میں ہوں حاجی علی درگاہ کی باہر والی مسجد جس میں میں ہوں میرے آنے سے پہلے اٹھائیس سال تک دیوبند کا ایک فاضل مولوی اس میں تھا اٹھائیس سال تک تھا الفاتحہ بھی کرتا تھا اب قرآن خانی ہوتی تھی ڈبہ لے کے آگے آگے چلتا تھا صرف صرف مسلمان رہ جائے کسی طرح جمع رہے اور اب ان لوگوں میں گمراہی دھیرے دھیرے پھیلاتا رہے تو پیدل بات ہے احسان ہے بندہ اعلیٰ حضرت عادل بریوی قدس سر العزیز کا کہ انہوں نے ان کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا یہ جبو دستار پہ نہ جاؤ ان کے ظاہری کرچوتوں کو نہ دیکھو باطن کو دیکھو ان کے پرکھوں نے اللہ اور رسول کی شان میں کتنی گستاخیاں کی ہیں کتنی گندی عبارتیں ان کی کتابوں میں وہ دیکھو اور پھر ان پہچانا پہچان تو آج حضرت کا یہ احسان ہے وقت زیادہ ہو گیا حضرت چونکہ علیل ہیں مجھے بہت کچھ کہنا کہنا تھا ہاں، میں نے اسی انداز سے شروع کیا تھا لیکن بہرحال مجھے بھی لحاظ ہے کہ آپ مجھے پہلے ہی معلوم ہوا کہ پاؤں میں تکلیف ہے تو اب اس وجہ سے میں نے اپنی بات تیزی سے سمیٹ دی ہے آج ایک کتاب کی رسم اجرا ہے وہ ہے ٹی وی اور ویڈیو کا آپریشن نامی سے ظاہر ہو گیا کہ اس میں آپریشن کر دیا گیا ہے جن لوگوں نے یہ بتایا کہ ٹی وی دیکھ سکتے ہو ویڈیو بنوا سکتے ہو مووی بنوا سکتے ہو تاج الشریعہ جانشین سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ اختر رضا خان اظہری دامد برتا نے بہت پہلے یہ کتاب تحریر فرمائی اور فتنوں کا سدے سبزی ہے ورنہ لوگ برائیاں تو کر رہے ہیں برائی برائی سمجھ کر کے آدمی کرتا رہا تب بھی وہ برائی ہے لیکن وہ اتنا بڑا فتنا نہیں جب کہ کسی برائی کو اچھائی کا نام دے دیا گیا ہے اسے کسی برے کام کو برا نہ سمجھا جائے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ یہ جائز اور پھر یہی نہیں پہلے تو کہا کہ جائز اب اس کے بعد کچھ لوگ اٹھے تو انہوں نے کہا دیا معذ اللہ کے ثواب ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹی وی خریدنا عبادت معذ اللہ اب ایسی بات ہو رہا ہے اور اس کے لیے شہید خلیفہ حضور صدر محمد علی رضوان ان کے فتوے کو استعمال کیا جا رہا ہے اب عوام کیا سمجھے بس دیکھ لیا کہ وہاں آل حضرت یہ فرماتے ہیں سب شریعہ یہ فرماتے ہیں لہذا یہ ہو گیا اب عوام کیا جانے نام آ گیا سوچے گا آل حضرت کے فتوے سے ظاہر وہاں فتوا ٹی وی اور ویڈیو تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھا وہاں جو فتوا ہے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ آئینہ اگر سامنے ہو تو نماز میں کرا مطلب یہ ہے کہ اگر جاندار کی تصویر ہے جاندار کی تصویر اگر ہے تو نماز پڑھنا مغرو تحریمی کسی طرف سے بھی اگر نمازی کا سامنا ہو رہا ہو اوپر ہو دائیں ہو ہو ہو بائیں آگے پیچھے اگر جاندار کی تصویر ہے مسلی کا کسی طرف سے بھی سامنا ہو تو نماز مکرو تحریمی یہ مسئلہ ہے اب آئینے کے بارے میں سوال ہوا تو سدم شریحمان نے فرمایا کہ آئینے میں جو ہے اس کا حکم تصویر کا نہیں ہے تو نماز میں کراہت نہیں ہے اب اس کو نقل کر دیا اور کہا کہ دیکھو آئینے میں دکھتا ہے جیسے ویسے ٹی وی پر بھی دکھتا ہے جب ہے آئینہ ہو تو تصویر نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے ویسے ٹی وی پر جو دکھتا ہے وہ بھی تصویر نہیں نماز ہو جاتی ٹی وی چالو کر کے نماز پڑھتے کو بتا دیے گا تصویر نہیں جبکہ وہی پر سر شریعہ رحمت احمد نے یہ تفسیر بھی فرما دی کہ آئینے میں کچھ چھپتا نہیں ہے بلکہ آئینہ صاف اور شفاف ہے اور اس کے پیچھے دبیز چیز ہے جب صاف و شفاف کے پیچھے دبیز شیشہ ہوتا نا اس کے پیچھے مسالہ لگا ہوتا تو اس وقت جب جب آئینہ نہ بالکل صاف و شفاف ہو پیچھے کچھ نہ لگا ہو تو ہماری نظر پار چلی جا رہی ہے شیشہ ہو یہاں پر تو ہم آپ کو دیکھیں گے وہ شیشہ آر نہیں بنتا اتنا شفاف ہے یہ نظر رکتی نہیں اس پر اور کوئی چیز ہو کپڑا ایسے ہو تو رک جائے لیکن اگر شیشہ یہاں پر ہے اور ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس سے کیونکہ بالکل شفاف جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں ویسے شیشہ تب بھی دیکھیں گے یہ نظر رکی نہیں اس پر اور کوئی چیز ہو تو نظر رک جائے لیکن آئینہ ہو تو نظر رکتی نہیں پار چلی جاتی تو فرماتے ہیں کہ جب پیچھے اس شفاف چیز شیشے کے پیچھے جب تبھی چیز رکھ دی جائے یعنی مسالہ لگا دیا جائے تو اب یہی نظر جو شیشے سے پار ہو جاتی تھی اب وہی نظر ٹکرا کر واپس واپس ٹکرا کے واپس ہوتی ہے تو اب وہی ہماری نظر ہم ہی کو دیکھ رہے ہیں یہ نظر جو پار جگی جاتی تھی اب ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں شفاف چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اس آئینے کے احاطے میں جتنی چیز آتی ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور آئینے سے پیچھے کیا اس کو نہیں دیکھ رہے ادھر ادھر کیا جو آئینے کے دائرے سے باہر ہے اس کو اس میں نہیں دیکھ رہے ہیں یعنی جو آئینے کے دائرے کے اندر آتا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں برابر ہماری نظر اس پر جا کر کے واپس پلٹتی ہے تو سامنے دیکھ اسی لیے دیکھیے آئینے میں آپ دیکھیں گے تو ہر چیز الٹی دکھے گی ہم ہمارا یہ دائنا ہے نا آئینے میں بایاں دکھے گا یہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ دائنا دکھے گا کیوں اس لیے کہ نظر پلٹ کر کے دیکھ رہے تو آئینے پر نے اس کی تشریح فرمائی تو آئینے میں کچھ چھپتا نہیں وہ تصویر نہیں ہے یہ تشریح فرمائی تو اٹھا کر کے اس کو ٹی وی پر منتقل کر دیا کہ ٹی وی پر بھی کچھ ٹھہرتا نہیں ہے وہاں کوئی ٹھہرتا نہیں چلا جاتا ارے چلا جاتا ہے لیکن کیا وہاں پر نظر پلٹ کے دیکھتی ہے اگر نظر پلٹ کے دیکھتی تو ٹی وی پر خالی گھر والے دیکھتے اٹھا کے پھر دیتے کیا بات ہے اس سے اچھا تو آئینے میں دیکھ لیتے اگر نظر پلٹ کر کے دیکھتی تو نہ امریکہ دکھتا نہ لندن دکھتا یہاں تو انسان کا دخل ہے یہ ہمارے عمل سے اس میں نظر آ رہا ہے ہم بٹن دباتے ہیں یہ دیکھو یہ نہیں پسند آیا یہ دبا دو یہ دیکھو یہ نہیں پسند آیا ریموٹ دباتے دباتے رہے رہے پلٹتے رہے کہاں کہاں کی سیر کر رہے تو انسانی عمل دخل ہے اس میں یہ بے شک تصویر ہے اور تصویر کو تعظیمن رکھنا حرام ہے تو یہاں جو لگا کر کے ٹی وی بیٹھے ہوئے جاندار کی جو تصویر آ رہی ہے تعظیمن ہے احترام ہے تو حرام تصویر کا ہو اور آلے لہو لئی ایک مرتبہ گھر میں گھس جائے تو پورے خاندان کو خراب کر پہلے تو باپ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ خبر سننا ہے ہم کو اخبار پڑھنا نہیں آتا تو خبر سننے کے لیے لے آئے ہیں ٹی وی اب خبر سننے کے بعد اچھا دیکھیں اور کوئی پروگرام آ رہا ہے تو بھی لگا دیا پھر جب باپ تو چلا گیا بھائی دیکھو چالو نہیں کرنا باپ تو چلا گیا دروازہ بند کیا بچوں نے دوسرا پروگرام بھی شروع کر دیا ये हकीकत है न खुद मुझे